بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول الہل کریم و اجمعین آج کی گفتگو کا عنوان ہے تاریخ نزول قرآن مجید اس گفتگو میں بنیادی طور پر جو چیز دیکھنی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین اور قرآن مجید کے موضوعات کی اندرونی تشکیل اور اس کی اندرونی وحدتیں جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے قرآن مجید کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے تیئیس سال سے کچھ کم مدت میں مکمل ہوا دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس نزول قرآن کو مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں قائم اسلامی ریاست میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کیا گیا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور صحابہ کرام کے تعاون سے جو تبدیلی رونما ہو رہی تھی نزول قرآن کا اس تبدیلی سے براہ راست تعلق تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے اور مختلف اجزاء وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے کبھی کسی سوال کے جواب میں قرآن مجید کی آیات کا ایک حصہ نازل کیا گیا کبھی کسی چیلنج کے جواب میں کوئی صورت اتاری گئی کبھی کسی خاص پیدا ہونے والی صورتحال میں ہدایات اور قانون کی تفصیلات جاری کی گئیں اور اس طرح جیسے جیسے حالات تقاضا کرتے گئے قرآن مجید کے مختلف حصے نازل ہوتے گئے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ چند آیات رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر یا چند آیات کا مجموعہ نازل ہوتا تھا لیکن یہ ترتیب موجودہ نزولی موجودہ تلاوت کی ترتیب سے بڑی مختلف تھی اسی لیے قرآن مجید کی ترتیب میں دو اصطلاحات بڑی استعمال ہوتی ہیں ترتیب نزولی یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق آیات نازل ہوئیں اور ترتیب رسولی یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو مرتب کرایا یا ترتیب تلاوت ایسا نہیں تھا کہ پہلے ایک صورت نازل ہوئی ہو پھر دوسری صورت کا نزول شروع ہوا ہو بلکہ بیک وقت کئی کئی صورتیں نازل ہوتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ وہ انہین ضلع والے سور زوات العدد کئی کئی صورتیں متعدد صورتیں بیک وقت زیر نظور رہتی تھیں اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ لیا جائے اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا البلازوری جو ایک مشہور مورخ ہیں ان کی روایت ہے کہ جب اسلام آیا تو قریش میں سترہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے کم و بیش اتنی ہی تعداد مدینہ منورہ میں ہوگی اگرچہ اس کی تصریح نہیں ملتی لیکن اگر قریش قبیلے کا یہ حال تھا جو پورے مکے میں قیادت کے مقام پر فائز تھا تو یسرف کے لوگوں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لکھنے والے محدود تعداد میں تھے اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لکھنے پڑھنے سے مانوس نہیں تھے جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو سامان نوشت و خان بھی زیادہ مروج نہیں تھا کاغذ اس زمانے میں عرب میں دستیاب نہیں تھا لکھنے کے لیے جب ضرورت پڑتی تھی تو جو وسائل رکھنے والے لوگ تھے وہ کاغذ استعمال کرتے تھے جو چین سے اور دوسرے ممالک سے درامد کیا جاتا تھا جو بڑا قیمتی ہوتا تھا جس کے لئے کرتاس کی اصطلاح خود قرآن پاک میں آئی ہے عرب میں عام طور پر جس چیز پر لکھنے کا رواج تھا اس کو رخ کہتے تھے رے بڑا قاف جو ہرن کی جھلی سے ایک چیز بنائی جاتی تھی جس کو انگریزی میں پارشمنٹ کہتے ہیں اور آج بھی پارشمنٹ پر لکھی ہوئی کتابوں اور تحریروں کے نمونے دستیاب ہیں ملتے ہیں پارشمنٹ کے نمونے آج بھی مصر میں دستیاب ہیں اور مصر میں یہ ایک صنعت ہے جو لوگ پرانے آثار قدیمہ یا اس سے ملتی جلتی چیزیں رکھنے کے شائق ہیں وہ مصر کے پارچمنٹ سے بھی واقف ہیں اس طرح کا پارچمنٹ ہوا کرتا تھا جس پر تحریریں لکھی جاتی تھی لیکن رق یا پارچمنٹ کے علاوہ رق کا قرآن پاک میں ذکر ہے وطوری و کتاب مستور فی رق منشور یعنی اس رق میں یا پارچمنٹ میں جو پھیلایا ہوا ہو جس کو پھیلا کے لوگ پڑھ رہے ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پارشمنٹ پر بھی جھلی پر بھی قرآن پاک لکھا تھا جھلی سے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی بڑی کروٹ قسم کی یا نامکمل شکل کی جھلی ہوتی ہوگی بلکہ جھلی کو پھیلا کر اور پروسیس کر کے کاغذ کی شکل دے دی جاتی تھی اور کم و بیس اس کی شکل وہ ہوتی تھی جو موٹے کاغذ کی جو ریپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس شکل کا بنتا تھا وہ لیکن جو لوگ عام طور پہ لکھنے پڑھنے کا سامان نہیں رکھتے تھے وہ عموماً لکڑی سے بنی ہوئی تختی پر یا چمڑے پر یا اونٹ کے شانے کی ہڈی سے کم و بیش اس سائز کی جتنا اس قرآن پاک کے دونوں صفحات کو کھول کر تقریباً یہ سائز بنتا ہے اتنی بڑی ہڈی کی تختی بنائی جاتی تھی اس پر کوئی یادداشت لکھ لیا کرتے تھے چنانچہ قرآن پاک بھی انہی چیزوں پر لکھا جانا شروع ہوا ان میں سے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ آٹھ دس چیزیں ہیں میں بھی ذکر کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وہی نازل ہوتی تو آپ اپنے لکھنے پڑھنے والے صحابہ میں سے کسی ایک کو بلاتے یا سب کو اور فوراً ان کو لکھوا دیا کرتے تھے لکھوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اس کو سنا کرتے تھے اور صحابی جب سنا دیتے تھے پھر وہ بات طے ہو جاتی تھی کہ اب قرآن پاک کی یہ آیت یا یہ صورت لکھی گئی اس طرح سے مختلف صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہتی تھی اور جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس کی نشاندہی فرما دیا کرتے تھے کہ سورت مکمل ہو گئی جو سورت مکمل ہو جاتی تھی صحابہ کرام اس کو الگ بھی لکھ لیا کرتے تھے لیکن اکثر و بیشتر جو طریقہ تھا آپ تھوڑا سا چشم تصور سے دیکھیں کہ وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مختلف صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے ذخائر قرآن پاک کے لکھے ہوئے موجود ہیں جن میں سے مثلاً پہلی پانچ آیات اس میں لذی خلق یہ ایک تختی پر لکھی ہوئی ایک صحابی کے پاس ہے بقیہ آیات جو ان الانسان لطقہ اور اس کے بعد کی ہیں یہ ایک اور حصے پہ لکھی ہوئی ہیں ظاہر ہے یہ پہلی پانچ آیات شروع میں نازل ہوئی دوسری جو بقیہ حصہ سورت کا ہے وہ بعد میں کبھی نازل ہوا ایک حصے پہ وہ لکھا ہوا ہے ایک حصے پہ وہ لکھا ہوا ہے دونوں صحابی کے پاس محفوظ ہیں اسی طرح سے جب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی پہلی پانچ چھ آیات ان کو ایک الگ حصے پر لکھ لیا گیا بقیہ آیات کو الگ لکھ لیا گیا اس طرح سے یہ سارا ذخیرہ صحابہ کے رام کے پاس جمع ہوتا گیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس کا اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے جو حصے نازل ہوتے جائیں صحابہ کرام ان کو زبانی یاد کرتے جائیں چنانچہ نماز کا حکم پہلے دن سے دے دیا گیا تھا اور ابتدائے اسلام ہی سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ نماز مسلمانوں پر فرض نہ ہو معراج کے سفر میں جب پانچ نمازیں فرض ہوئیں اس سے پہلے سے مسلمان نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دو وقت کی نماز فرض تھی اور غالباً دو دو رکعت ایک فجر کی اور ایک شام کے کسی وقت اثر یا مغرب کی اس لیے ہر نئے مسلمان ہونے والے صحابی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا کرتے تھے عربوں کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی بنایا تھا اور یہ صرف عربوں کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سی دیگر اقوام بھی ماضی میں ایسی رہی ہیں جن کے یہاں مختلف چیزوں کو زبانی یاد کرنے کی ایک روایت موجود تھی اور اس روایت کی وجہ سے لوگوں کے حافظے تیز ہو گئے تھے اللہ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے وہ صلاحیت اتنی غیر معمولی ترقی کر جاتی ہے کہ دوسرے انسانوں کو حیرت ہوتی آج کل ہمارے یہاں یونیورسٹی میں چینی طلبا کا ایک وفد آیا ہوا ہے اس میں ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر آٹھ سال ہے وہ یہ جو ان کے یہاں جوڈو کراٹے اور اس سے ملتے جلتے فنون ہیں ان کا ابھی سے بڑا ماہر ہے رات اس نے ایک تجربہ دکھایا اسلام آباد ہوٹل میں نے دیکھا کہ لوہے کی دو بڑی سلاخیں جو چپٹی اس شکل کی جیسے چھت میں پرانے گاؤں میں جس سائز کا گارڈر پڑتا ہے جس پہ چھت ڈالی جاتی ہے وہ دو سلاخیں اس نے سب کو دکھائی اس کے بعد اس نے اپنا کرتب شروع کیا اور سلاخ اپنے سر پر اس طرح مارے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ میں نے دیکھا کل رات کی بات ہے ابھی بھی یونیورسٹی میں ٹھہرا ہوا ہے وہ اس سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامتناہی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جس صلاحیت کو وہ ترقی دینا چاہے وہ اس کو ایسی حدود تک لے جا سکتا ہے جو عام انسانوں کے لیے ناقابل تصور ہو عربوں میں حافظہ غیر معمولی طور پر پایا جاتا تھا اور لوگوں کو سینکڑوں اور ہزاروں اشعار جاہلی شعرا کے یاد ہوتے تھے اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں محدثین نے جس طرح سے احادیث کو یاد کیا اور بیان کیا اس کی تفصیلات کے لیے کسی اور موقع کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن صاحب کرام نے تیزی کے ساتھ اس حافظے سے کام لیا اور قرآن پاک کی آیات کو یاد کرنا شروع کر دیا کم و بیش جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب قرآن مجید کے حافظ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب تھا اور جس کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے جتنے مواقع ملتے تھے اتنا زیادہ قرآن پاک اس کو یاد تھا سب صحابہ کرام کو پورا قرآن پاک یاد ہونا اس لیے مشکل تھا کہ صحابہ کرام سفر پر بھی آتے جاتے رہتے تھے بعض اوقات کسی مصروفیت میں ہوتے تھے بعض اوقات رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جانے کے دوران وہی نازل ہوئی جو مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کو فوراً معلوم نہیں ہو سکی اس لیے سب صحابہ کو پورا قرآن پاک یاد نہیں تھا لیکن ایسی تعداد ہزاروں میں تھی جنہیں پورا قرآن پاک زبانی یاد تھا اور ان کے پاس لکھا ہوا پورا ذخیرہ موجود تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی یاد کرانے پر اور ایک دو نسخے لکھوانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ مکہ مکرمہ کے ان نازک حالات میں جب مسلمانوں پر سختیاں اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھیں قرآن مجید کو گھر گھر پہنچانے کا بندوبست فرمایا جب آپ دار عقب میں تشریف فرما تھے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار عقم پہنچے تھے کسی کسی اور ارادے سے لیکن اس سے پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہو رہا تھا واقعہ آپ سب کے علم ہے کہ وہاں حضرت خباب بن العرت دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کے یہاں موجود تھے اور ان کو تاہا کی ابتدائی آیات پڑھا رہے تھے جو ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دار ارقم جیسے مشکل زمانے میں جب لوگوں کو یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں آپ نے حضرت شری کے قبول اسلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسا شری اسی زمانے میں یمن سے حضور کا حال سن کر مدینہ تشریف لائے اور کئی دن تلاش میں رہے کہ کس سے پوچھیں کوئی بتانے والا نہیں ملتا تھا اور خوف اور دہشت اتنی تھی کہ ہر ایک سے کھل کر پوچھ نہیں سکتے تھے کسی طرح سے حضرت علی کا پتہ چلا کہ یہ حضور کے رشتے دار ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے خاموشی سے آ جائیں کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں ورنہ کفار مکہ آپ کو تنگ کریں گے اس کیفیت میں حضور نے دار رقب قیام فرمایا تھا اور اس میں یہ اہتمام موجود تھا کہ جو حصہ قرآن پاک کا نازل ہو وہ صاحب کرام کو یاد کرا دیا جائے اس کی نقلیں تیار کر لی جائیں اور اس کے نسخے تیار کرا کے گھر گھر خواتین کو پہنچائے جائیں اور ایک موبائل ٹیچر لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو وہ آیات پڑھائے جیسا کہ خباب العرت حضرت عمر کی بہن کو فاطمہ بنتے خطاب کو پڑھا رہے تھے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فاصلاتی تعلیم کا نظام جو اوپن یونیورسٹیوں کے ذریعے آج ہوتا ہے یہ نظام دار ارقم سے چلایا جا رہا تھا اور مکہ مکرمہ کے مختلف حصوں میں مختلف فاصلوں پر بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات موبائل معلمین کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم پا رہے تھے اور ان کو لکھے ہوئے اجزاء ان کے گھروں میں فراہم کیے جا رہے تھے کسی روایت سے یہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر فاروق کی بہن کے پاس جو اجزاء لکھے ہوئے تھے وہ کس چیز پر لکھے ہوئے تھے لیکن اکثر و بیشتر کاغذ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کاغذ کا پرزا تکیے کے نیچے چھپا دیا یا کاغذ کا پرزا اپنی ران کے نیچے چھپا دیا اس سے لگتا ہے کہ یا تو کاغذ ہوگا یا پارچمنٹ کا ٹکڑا ہوگا وہ یقیناً کوئی تختی یا ہڈی کی چیز نہیں تھی یا لکڑی کی بنی ہوئی چیز یا پتھر کی نہیں تھی کوئی ہلکی چیز معلوم ہوتی ہے یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت تک جاری رہا جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا فیصلہ کر لیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد معلمین کو پہلے ہی مدینہ منورہ بھیج دیا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کو اسلام قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں مکہ مکرمہ کے قیام کے تقریباً تیرہ سال کے زمانے میں قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں قرآن پاک کی ہر صورت کے آغاز میں آپ نے دیکھا ہوگا مکی مدنی لکھا ہوتا ہے مکی کی تعریف یہ ہے کہ وہ سورت جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی وہ سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کا جغرافیائی طور پہ مکہ مکرمہ میں یا جغرافیائی طور پہ مدینے میں نازل ہونا ضروری نہیں مدینے سے باہر بھی اگر نازل ہوئی رسول اللہ وسلم تبو کے سفر پہ تشریف لے گئے خود مکہ دو تین مرتبہ تشریف لائے تین مرتبہ تشریف لانا ہوا ان تینوں مکے کے سفروں میں مکے میں جو آئے تھے یا صورتیں نازل ہوئی وہ بھی مدنی کہلاتی ہیں اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کا جتنا حصہ نازل ہوا وہ کم و بیش چھیاسی صورتوں پر مشتمل ہے یہ صورتیں اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور دین کے بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیم سے بحث کرتی ہیں ان میں توحید رسالت آخرت اور مکارم اخلاق پر زور دیا گیا ہے ان چار موضوعات کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل ایک الگ گفتگو میں ہوگی مکہ مکرمہ کی صورتوں میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کی تعلیم کو قبول کیا انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو نہیں مانا اور برے انجام سے دوچار ہوئے یہ موضوعات مکہ مکرمہ کی صورتوں میں ہیں مکہ مکرمہ کی اکثر صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں زور بیان اور اسلوب کی غیر معمولی بدعات اور بلاغت اپنی انتہا پر ہے عربی یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قوت بیان اور فصاحت و بلاغت کا وہ معیار ممکن نہیں ہے جو مکہ مکرمہ کی صورتوں میں پایا جاتا ہے ایک مفسر قرآن نے ان صورتوں کو کڑکتے ہوئے بادلوں سے اور متلاطم دریاؤں سے تشبیح دی جیسے پہاڑوں میں دریا کی رو گزرتی ہے تلاتم کے ساتھ ادھر ادھر پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی یہ انداز ہے مکہ مکرمہ کی صورتوں کا جس کو پڑھنے والا خواب غفلت سے بیدار ہو سکتا ہے اگر وہ دل کی آنکھوں سے اس کو پڑھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ آئے وہ یہ لکھے ہوئے ذخائر بھی اپنے ساتھ لے آئے اور یہاں جو نئے صحابہ کرام ان کے ساتھ ملے انصاری انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جو پہلے تین کام ہو رہے تھے یعنی نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا جانا صحابہ کرام کا اس کو یاد کر لینا اور تحریری ذخائر کا تمام انفرادی طور پر صحابہ تک پہنچا دینا یہ تینوں کام بھی جاری رہے اور چونکہ مسلمانوں کو نسبتاً آزادی حاصل ہو گئی اس لیے اس کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرکاری یا ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا مرکز تو مسجد نبوی میں قائم فرمایا جس کو صفا کے نام سے لوگ جانتے ہیں جس میں بہت سی تعداد میں صاحب کرام مقیم رہتے تھے اور دن رات قرآن پاک کی اور اس کی تفسیر کی تعلیم پاتے تھے لیکن مسجد نبوی کے صفحہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے مختلف حصوں میں ایک درجن کے قریب مساجد قائم ہوئی جن میں سے نو کا نام بنام تذکرہ محدثین اور ارباب سیر نے کیا ہے اور بقیہ کا نام نہیں لیا لیکن ایک درجن سے زائد مساجد موجود ہیں ان مساجد میں ممتاز صاحب کرام کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا اور بچوں کے لیے خواتین کے لیے بچیوں کے لیے بالغان کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کیے گئے ان تمام مساجد یا قرآن سینٹرز جن کو آپ کہہ سکتی ہیں ان کی نگرانی کے لیے حضور اساد نے ایک صحابی کو مقرر کیا جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ روزانہ ان سارے مراکز کا جائزہ لیں اور آ کر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا کیا سرگرمی ان کی رہی ایک زمانے میں یہ ذمہ داری سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انجام دیتے رہے اسی طرح سے حضرت ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ذمہ داری انجام دی حضرت ابئی ابن کاب ان صحابہ میں ہیں جو قرآن مزید اور تفسیر قرآن کے بارے میں بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی قرآ اور تلاوت کی تعریف فرمائی ان میں سے حضرت ابئی ابن کعب بھی شامل ہیں اور ایک مشہور روایت ہے جس میں مختلف صحابہ کے خصائص آپ نے بیان فرمائے اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اقرا اہم ابئی اور سب سے بڑے قاری یا قرآت قرآن کا سب سے بڑا رکھنے والے ابئی ابن کعب ہیں اس سلسلہ یا اس نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا جو ہر سال رمضان کے مہینے میں ہوا کرتا تھا رمضان کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور حضرت جبریل کے ساتھ ہوا کرتا تھا جس کو عرضہ کے لفظ سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے عرضہ یا معارضہ دونوں لفظ آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا جو حصہ اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تھا وہ سناتے تھے جبریل امین سنتے تھے جبریل امین سنایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے یہ دور تو جبریل کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر دوسرے دور کا حصہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کرام جمع ہو کر سنتے تھے پوری تلاوت تاکہ ہر شخص اپنی یادداشت کو ٹھیک کر لے اور اپڈیٹ کر لے پھر صحاب کرام کے پاس جو لکھے ہوئے اجزاء یا نسخے ہوتے تھے وہ لا کر پیش کیا کرتے تھے رسول اللہ سلام سماعت فرماتے تھے اور اگر کہیں لکھنے میں کوئی غلطی یا کوئی بھول چوک ہو گئی اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے تو گویا ایک تصدیق شدہ ایک سرکاری طور پر اتھینٹیکیٹڈ نسخہ ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا جس میں قرآن پاک کی مختلف آیات اور اجزاء لکھے ہوتے تھے اس میں سال کے دوران اضافہ ہوتا رہتا تھا اگلے سال پھر یہ عمل ہوتا تھا پھر اضافہ ہوتا تھا پھر اگلے سال یہ عمل ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا جب آپ کی عمر مبارک تقریباً باسٹھ سال چھ مہینے کے قریب تھی تو حضرت جبریل نے دو مرتبہ یہ عمل فرمایا یہ دور دو مرتبہ ہوا تو آپ نے اس کا تذکرہ بعض صاحب کرام سے کیا اور کہا کہ ہر سال جبریل کے ساتھ میرا ایک دور ہوتا تھا ایک عرضہ ہوتا تھا اس مرتبہ دو عرضے ہوئے ہیں غالباً یہ میرا آخری سال ہے اور اگلا رمضان شاید میں موجود نہیں ہوں گا حضور نے اس سے یہ استمباد فرمایا مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ شروع ہو گیا تیزی کے ساتھ اور جیسا کہ ڈاکٹر احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً تین سو میل روزانہ کے حساب سے عرب کا رقبہ اسلام کی حدود میں داخل ہو رہا تھا مدینہ منورہ آنے کے بعد تین سو میل سے زائد کا کچھ بنتا ہے اتنا رقبہ روزانہ اسلام میں داخل ہوتا تھا اور نئے نئے قبائل بڑی تعداد میں اسلام میں آ رہے تھے اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا اور وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف لہجے مختلف پروناؤنسیشن مروج تھے اس پروناؤنسیشن یا لہجوں کی تقریباً وہ شکل ہے جو اردو اور انگریزی میں بھی پائی جاتی ہے میں مثال آپ سے دے کے عرض کرتا ہوں کہ اردو زبان کے بہت سے الفاظ ہیں جس کو مختلف علاقوں کے لوگ مختلف طرح بولتے ہیں لکھتے ایک ہی طرح ہیں مفہوم ایک ہی ہے لیکن بولتے اور انداز سے ہیں مثال کے طور پر ہمارے حیدرآباد دکن یا مشرقی یو پی کے لوگ انیس کو ونیس کہتے ہیں انتیس کو ونتیس کہتے ہیں کچھ لوگ انتیس کہتے ہیں کچھ انتیس کہتے ہیں انتیس بھی آپ نے سنا ہوگا انتیس بھی سنا ہوگا اب بظاہر جب لکھا جائے گا تو ایک ہی طرح لکھا جائے گا لیکن ونتیس لکھنے والے واؤ سے بولتے ہیں لیکن الف سے لکھتے ہیں سے ونتیس کوئی نہیں لکھتا عرب میں بھی اس طرح کا رواج تھا اور بڑے بڑے قبائل کے جو سات گروپ تھے ان میں مختلف لہجے مروج تھے ایک گروہ تھا جو الف لام کی جگہ الف میم بولتا تھا جہاں الف لام عربی زبان میں آتا ہے الحمدو وہ ام حمدو کہتا تھا ان کا اسی طرح کا پروناؤنسیشن تھا جو مشہور حدیث ہے لئی سمن البر سیام کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے اس کو وہ بولتے تھے لئی سمنم برم سیام فم سفر یہ ان کا رواج تھا اسی طرح سے ایک اور قبیلہ تھا جو کاف کو جو مخاطب کا کاف ہے کتاب کا قلم کا اس کاف کو شین بولتا تھا اور وہ لکھتے کاف تھے پڑھتے شین تھے لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لکھتے کاف تھے تو میری مراد ان لوگوں کی ہے جو ان میں اس قبیلے میں جو لکھے پڑھے لوگ ہوتے تھے اس قبیلے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو بہت تھوڑے ہوتے تھے کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں تین وہ جب لکھتے تھے تو کاف سے لکھتے تھے لیکن جب پڑھتے تھے اس کو شین پڑھتے تھے انگریزی میں انگلستان میں آپ جائیں تو وہ لوگ آفن کہتے ہیں کہ I often go to market America جائیں تو یہی آفن آفٹن پڑھا جائے گا وہ اس کو آفٹن پڑھتے ہیں ہم سنتے آئے تھے بچپن میں ملٹی نیشنل کارپوریشن امریکہ پہلی مرتبہ جانا ہوا تو وہاں سنا ملٹھائی نیشنل کارپوریشن ملٹھائی لفظ ایک ہی ہے وہ ملٹائی پڑھتے ہیں یہ ملٹی پڑھتے ہیں شیڈول کو انگریز شیڈول پڑھتا ہے وہ اس پڑھتے ہیں تقریباً اس طرح کی چیز تھی مختلف قبائل میں لہجوں کا اختلاف اس زمانے میں عربوں میں قبائلی منافرت اور دشمنی اتنی غیر معمولی تھی کہ کسی ایک قبیلے سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ دوسرے قبیلے کے لہجے کو اختیار کر لے اور اپنے لہجے کو چھوڑ دے یہ آغاز میں مناسب نہیں معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر اس موقع پر قبیلوں سے کہا گیا کہ اپنے لہجے کو چھوڑ کر قریش کا لہجہ اختیار کر لیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو ایک نیا اختلاف اور ایک نئی بحث کھڑی ہو جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ جی یہ تو اپنے قبیلے کی بالادستی یا سپرمیسی کے لیے سارا چکر ناؤز بلّہ چلا ہے تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے درخواست کی کہ قرآن مجید کو ایک سے زائد حروف میں پڑھنے کی ایک سے زائد لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ میری قوم کو مشکلات ہیں یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمائے کہ میری قوم کے لیے ایک حرف پر یا ایک لہجے پر پڑھنا مشکل ہے اس سے زائد کی اجازت دی جائے انہوں نے کہا دو کی پھر تین کی حضور کے اصرار پر سات لہجوں کی اجازت دے دی گئی جس پہ حضور نے فرمایا کہ ان قرآن و علاسبت حروف کہ قرآن مجید سات لہجوں میں اتارا گیا اصل آفیشل سرکاری لہجہ تو قریش کا ہے لیکن اجازت دی گئی کہ بقیہ لہجوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے تاکہ اس وقت فوری طور پر یہ مسئلہ پیدا نہ ہو پھر چونکہ یہ سب مانتے تھے کہ معیاری زبان قریش کی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ معیاری زبان قریش کی ہے اور جب کہیں اختلاف ہوتا تھا تو قریش کے ادیب قریش کے شعرا اور جو بڑے بڑے تین چار مرکز تھے مدینہ منورہ طائف یسرب ان سب کی زبان ایک تھی یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کے حوالے سے اختلاف کو طے کیا جاتا تھا یہ سلسلہ جاری رہا اور صحابہ کرام میں سے جس کا تعلق جس لہجے سے تھا اس لہجے میں اس نے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ قریش کے لہجے سے مانوس ہوتے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات آپ کی احادیث پھر صحابہ کرام کا اختلاط اور ارتباط اس سے قریش کا لہجہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا لیکن اس میں وقت لگنا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے ہوئے تقریباً نو ساڑھے نو سال ہو گئے تو اس وقت قرآن پاک کا بیشتر حصہ مرتب کیا جا چکا تھا اور لکھا جا چکا تھا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لکھے جانے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام کے پاس مختلف حصوں میں مختلف کاغذات کے ٹکڑوں پر الگ الگ لکھا ہوا تھا بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس قرآن پاک ایک صندوق میں محفوظ ہے کسی نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑے تھیلے میں محفوظ تھا کسی نے کہا کہ میں نے ایک الماری میں رکھا ہوا تھا ان سب سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے اجزاء کاغذ کے ٹکڑے تختیاں پارشمنٹ وہ سب کسی ایک تھیلے میں یا صندوق میں یا کسی جگہ محفوظ تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داریاں سنبھال لی اس وقت قرآن پاک کے کم و بیش ایک لاکھ حفاظ کرام موجود تھے ایک لاکھ حضرات وہ تھے جن کے پاس پورا قرآن پاک محفوظ تھا ان کا زبانی یاد تھا اور ایسے صحابہ کرام تو کئی لاکھ کی تعداد میں تھے جن کے پاس قرآن پاک کے بیشتر اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے اس پر پھر آگے کل کی گفتگو میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت صاحب کرام کو پتا چلا کہ اب قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ اب قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے لہذا اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ اب میرا کیریئر پورا ہو گیا ہے اور میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں یہ بات شاید اللہ کی مشیت اور حکمت کے خلاف ہوتی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمانے سے اعتراض فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو قرآن مجید دے کر تشریف لے گئے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے حضور ہی نے اس کو مرتب فرمایا آیات کی ترتیب بھی حضور کی بیان کی ہوئی ہے قرآن مجید میں ایک بنیادی ترتیب ہے جو حضور نے قائم فرمائی تھی اور وہ صورتوں کی ترتیب ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں اور ان کے نام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں صورتوں کے ناموں کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صورتوں کا نام ان کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ سمجھنا کہ کسی صورت کا جو نام ہے وہ صورت کا موضوع بھی ہے یہ درست نہیں ہے مثال کے طور پر سورہ بکرا ہے سورہ بکرا محض نام ہے یعنی وہ سورج جس میں بکرا کا ذکر ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں بکرا کے مباحث ہیں یا سورہ ان کبوت کے یہ معنی نہیں کہ اس میں مکڑی کے بارے میں کچھ بتایا گیا اس میں لفظ آیا ہے ان کبوت اور چونکہ ایک ایک منفرد سا لفظ ہے مکڑی کا ذکر ایک منفرد سا واقعہ ہے اس لیے یاد کرنے میں آسانی ہے لوگوں کو جلدی یاد ہو جائے گا کہ وہ سورج جس میں ان کبوت کا ذکر ہے اس لیے ان الفاظ کو جو نام کے طور پر اختیار کیا گیا یہ صرف پہچان کے لیے اختیار کیا گیا ہے اس کا قرآن پاک کی ان آیات کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف آیات اور ٹکڑے نازل ہوتے رہتے تھے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری بیک وقت بھی نازل ہوئی اور بعض صورتیں خاص اہتمام کے ساتھ نازل کی گئیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ ان صورتوں کو خود قرآن پاک میں ایک نہایت نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے ویسے تو پوری کتاب الہی نمایاں مقام رکھتی ہے منفرد ترین مقام رکھتی ہے لیکن خود کتاب الہی کے بارے میں کتاب الہی کے بھیجنے والے نے اگر یہ کہا ہو کہ یہ صورت منفرد نوعیت کی ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت کی کیا کیفیت ہوگی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب ان کو نازل کیا گیا تو ملائکہ کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ان کی اردلی میں نازل ہوئی ان صورتوں کے ضلعوں میں نازل ہوئی ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ جب جبریل امین نازل ہوتے تھے تو کئی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے قرآن پاک کے اس پیغام کا احترام کرنے کے لیے گویا یا قرآن پاک کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے تھے صرف جبریل امین کو بھیجنے پر اکتفاری فرمایا گیا لیکن کچھ صورتیں ہیں جن کے ساتھ بڑی تعداد میں فرشتے اتارے گئے سورہ فاتحہ جس کا نزول ایک سے زائد بار ہوا ہے اور اس کے ساتھ جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی تو اسی ہزار فرشتے اتارے گئے سورہ فاتحہ نبوت کے آغاز میں بھی نازل ہوئی اس لیے کہ نماز پہلے دن سے فرض تھی اور سورہ فاتحہ نماز کا ایک لازمی حصہ ہے لا صلاۃ اللہ بفاتحۃ الکتاب کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے اس لیے پہلے دن سے فاتحہ بھی نازل کی گئی پھر مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ اور نازل ہوئی مدینہ منورہ میں ایک بار اور نازل ہوئی یہ تعدد نزول مختلف آیات اور صورتوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ صورت اس شان کی ہے کہ بار بار اس کو اس اہتمام سے نازل کیا جائے کہ ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوں بڑی صورتوں میں سورہ انعام ہے جو پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی باقی بیک وقت نازل ہونے والی اکثر صورتیں چھوٹی ہیں لیکن یہ پوری بڑی صورت بیک وقت نازل ہوئی اور ستر ہزار فرشتوں کے ضلعوں میں نازل ہوئی دوسری بڑی صورت جو بیک وقت نازل ہوئی وہ سورہ کہف ہے جو کفار مکہ کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی علامہ تبری جو مشہور مورخ اسلام بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں جن پر ایک الگ نشست میں گفتگو ہوگی انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ یہ جو پیغام لے کے یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اس سے بڑا جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو گیا اس میں کوئی طے کرنا چاہیے کہ یہ سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں ہم کیسے طے کریں کسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں یہودی رہتے ہیں یسرب میں یہودی آسمانی کتابوں سے پیغمبری سے اور ان تصورات سے واقف ہیں تو یہودیوں کے پاس بھیج کے پوچھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ تصدیق کریں کہ ہاں واقعی نبی ہیں تو چلے مانتے ہیں بےغور کریں گے چنانچہ اس مشورے کے بعد ایک وقت یہودیوں کے پاس بھیجا گیا اور ان کو پوری تفصیل بتائی گئی یہودیوں نے کہا کہ آپ ان سے تین سوال کریں اگر وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر آپ جو طے کرنا چاہیں وہ طے کریں جو بھی معاملہ کریں ایک تو انہوں نے کہا یہ سوال کریں کہ یہ سات آدمی جو غار میں جا کے سو گئے تھے اور کئی سو سال کے بعد زندہ ہوئے تھے یہ کون تھے ان کا قصہ کیا تھا دوسرے یہ سوال کریں کہ حضرت مسا علیہ السلام کو ایک جیل القدر پیغمبر کو اللہ نے ایک سفر پر بھیجا تھا کہ اسے سیکھنے کے لیے وہ کیا واقعہ تھا اور تیسرا وہ کون سا بادشاہ تھا جو روئے زمین کے مشرق و مغرب کو جس نے فتح کر لیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے چنانچہ ان تینوں یا چاروں سوالات کا جواب دینے کے لیے سورہ کہف بیک وقت نازل کی گئی اور ستر ہزار فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے جن میں ان تینوں اور چاروں سوالات کا جواب موجود ہے جس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ ان کے سوال کے جواب میں بتایا گیا ویسلون سلون نقانز الکرن ویسلون سلو نقانز روح ان دو بڑی صورتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کئی ہیں جو بیک وقت ایک پوری صورت نازل ہوئی سورہ اخلاص سورہ مرسلات سورہ لہب سورہ نصر وغیرہ اور یہ ساری صورتیں یہ ترتیب خود رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے قائم کردہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ تلاوت کرتے تھے تو اسی ترتیب سے کرتے تھے جب جبریل امین سنایا کرتے تھے تو اسی ترتیب سے سنایا کرتے تھے جب صحابہ کرام حضور کو سناتے تھے تو اس ترتیب سے حضور سنایا کرتے تھے تو اس ترتیب سے اس لیے یہ ترتیب اور آیات کا یہ نظم تو بالکل قطعی اور یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی اندرونی ترتیبیں کئی ہیں پاروں کی تقسیم ہے مثلاً رکوؤں کی تقسیم ہے یا احزاب کی تقسیم ہے منزلوں کی تقسیم ہے یہ کب ہوئی منزل کی تقسیم کے بارے میں دو روایات ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اپنی منزل روزانہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو قرآن پاک کو سات دنوں میں تلاوت کرتے تھے اور سات دنوں سے کم کی تلاوت کو حضور نے پسند نہیں فرمایا اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی اس لیے کہ پھر اس پر غور و فکر کا اور تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر ایک دن میں یا سات دن سے کم میں اسے پورا کر لیا جائے دوسرے کہ اگر کچھ لوگ حق ادا کر بھی لیں تو ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے برائے نام ہوں گے جو اس کو نبھا سکیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عبادت وہ اختیار کی جائے جس کو انسان نبھا سکے اور پھر اس پہ کاربند رہ سکے یہ بات اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ آج جذبے میں بہت کچھ شروع کر دیا اور تین دن کے بعد ہمت ختم ہو گئی حوصلہ ہار گئے اور پھر وہ جو تھوڑا بہت ہو رہا تھا وہ بھی نہیں رہا اس لیے حضور نے فرمایا کہ خیر الاعمال مادی مالے کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جا سکے جس کو دائمی طور پر اپنایا جا سکے اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دن سے کم میں قرآن پاک کی منزل کی تکمیل کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی یہ جو سات منزلیں حضور والسلام نے اپنے لیے یا بعض صاحب کرام نے اختیار فرمائی یہ وہ ہیں جو قرآن پاک کی سات منزلیں کہلاتی ہیں جس کے لیے آسان لفظ یاد کرنے کا ہے فمی بشوق فمی بشوق فے فی سے مراد فاتحہ میم سے مراد معاہدہ یہ سے مراد یونس بے سے مراد بنی اسرائیل شین سے مراد شعرا واؤ سے مراد وصافات قاف سے مراد قاف یہ ساتوں منزلوں کا آغاز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بعض روایات کی روس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمایا تھا یہ تقسیم بھی گویا صورتوں کے بعد ایک مزید ذیلی تقسیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے صاحب کرام نے مرتب فرمائی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کیا یعنی نسخوں میں اس کو انڈیکیٹ بھی کیا پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو لوگوں نے آیات کے بھی الگ الگ گروپ بنانے شروع کیے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے ان میں سے ایک چیز کا رواج تو عرب دنیا میں ہوا جس کو تخمیص اور تاشیر کہتے ہیں تخمیص کے معنی پانچ کا مجموعہ اور تاشیر کے معنی دس کا مجموعہ یعنی صحابہ کرام نے اپنے اپنے نسخے جو تیار فرمائے ان میں ہر پانچ آیتوں کے بعد ایک نشان لگایا کہ یہاں تک بچے کو یاد کرایا جائے یہاں تک خود یاد کریں گے کسی نے دس آیتوں پر لگایا اس کو تخمیص اور تاشیر کہتے تھے لیکن پرانے کتابوں میں بحث ملتی ہے کہ تخمیص اور تاشیر جائز ہے کہ ناجائز ہے بعض صاحب کرام اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے بعض صاحب کرام جائز سمجھتے تھے جو لوگ جائز سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سہولت کی خاطر ہے کہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو بچوں کو پڑھانے میں آسانی ہو جو ناجائز سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو متعین نہیں فرمایا تو ہمیں اپنی کوئی تقسیم قرآن پاک میں انٹروڈیوس کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا بہرحال یہ تقوا کا ایک اور معیار ہے تخمیز و تاشیر کا رواج تھا بعض اس کو قرآن پاک کے متن کے اندر انڈیکیٹ کرتے تھے بعض حاشیے پر انڈیکیٹ کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ مسعود کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کان عبداللہ مسعود یک رہ تاشیر اف القرآن کہ عبداللہ مسعود قرآن پاک میں تاشیر کو یعنی دس دس کے گروپوں میں اس کو بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے اس کے بعد جو ذیلی یونٹ ہے قرآن پاک کا سب سے چھوٹا وہ آیت کہلاتا ہے جو بعض اوقات ایک کلمے پر مشتمل ہوتا ہے تاہا یہ بھی ایک آیت لکھی ہوئی ہے الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے حالانکہ تین حرف ہیں صرف اور بعض اوقات لمبی آیتیں بھی ہیں جیسا کہ سورہ نسا میں اور ایک دو اور صورتوں میں بعض لمبی آیات ہیں جو تقریباً آدھے پیج پہ آتی ہیں آدھے صفحے پہ آتی ہیں آیتوں کا تعین اکثر و بیشتر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا بہت تھوڑی آیات ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیت یہاں ہے کہ یہاں ہے اس لیے کہ اور یہ اختلاف خاص طور پر مکی صورتوں میں ہے مکی صورتوں میں خاص انداز کا ردم پایا جاتا ہے ایک خاص انداز کی تغنی اس میں پائی جاتی ہے اور جو آیات کی انتہا جہاں ہوتی ہے آیات کا خاتمہ جہاں ہے اس میں ایک خاص طرح کا قافیہ اور ایک خاص طرح کی ردیف ملتی ہے جو شاعرانہ قافیہ اور ردیف نہیں ہے لیکن ایک نئے منفرد انداز کا قافیہ اور ردیف ہے جس پر اسلوب میں چل کے بات کریں گے اس کے لحاظ سے صحابہ کرام میں سے کسی کے ذوق نے محسوس کیا کہ یہاں عید ختم ہونی چاہیے کسی کے ذوق نے محسوس کیا کہ یہاں ختم ہونی چاہیے اس وجہ سے اختلاف ہوا بعض اوقات ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں یا کسی میں تلاوت کرتے ہوئے وہاں وقف نہیں فرمایا آیت ہر آیت پہ وقف کرنا ضروری نہیں ہے وقف نہیں فرمایا مسلسل تلاوت فرما دی سننے والے صحابی نے یاد کر لیا کہ یہاں وقف نہیں فرمایا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ آیت نہیں ہے بعض جگہ حضور نے ایک جگہ وقت فرمایا وہاں آیت نہیں تھی لیکن سانس روک لیا کسی وجہ سے یا پہلے سے ملا کے پڑھتے چلے آ رہے تھے یہاں کے سانس پورا ہو گیا تو وہ صحابی سمجھے کہ یہاں آیت پوری ہو گئی تو اس وجہ سے کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے اسی لیے آیات کی تعداد میں دو تین مختلف آداد ملتے ہیں چھ ہزار ایک سو سولہ کہیں لکھا ہے چھ ہزار چھ سو کہیں لکھا ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ عام طور پر لوگوں نے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کا عدد بیان کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیت اور سورت کے معنی کیا ہیں آیت کے عربی زبان میں دو معنی آتے ہیں ایک معنی تو نشانی کے ہیں کسی چیز کی نشانی قرآن پاک میں معجزے کے لیے بھی آیت کا لفظ آیا ہے علیہ آیات ربی کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر معجزات یا نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئیں یہاں آیات کا لفظ معجزات کے لئے آیا ہے ولقد آتے نام موسا تسا آیات ان بینات ہم نے موسا کو نو واضح نشانیاں دیں یہاں آیات کا لفظ معجزات کے لیے آیا ہے لیکن آیت کا ایک اور مفہوم بھی لغت میں ہو سکتا ہے اور وہ وہ ہے جہاں آپ رات گزاریں ڈارمیٹری جسے کہتے ہیں انگریزی میں رات گزارنے کی جگہ مبیت آ وا یو وی کے معنی پناہ دینا اور اوا یا وی کے معنی پناہ لینا جب آدمی اپنے بستر پر لیٹتا ہے انسان تو اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے آوا الا فراشی ہی اپنے بستر پر جا کر ٹھکانا لے لیا تو وہ جگہ جہاں رات کو آدمی آرام کرے اور اپنا ٹھکانا پکڑے اس کو بھی آیت لغت میں کہا جا سکتا ہے سورت کے لفظ کے بھی دو معنی ہیں ایک سورت کے لفظی معنی ہے رفت اور بلندی گویا قرآن پاک کی ہر سورت اس اعتبار سے ایک منفرد قسم کی رفت و بلندی کی نشاندہی کرتی ہے جس سے معنی و مطالب کی بلندی کلام کی بلندی پیغام کی رفت یہ ساری چیزیں ہر آیت سے ہر صورت سے نمایاں ہیں اس لیے ہر صورت کو صورت کہا گیا سورت کے ایک دوسرے معنی شہر پناہ کے بھی ہیں شہر کے چاروں طرف پرانے زمانے سٹی ہوا کرتے تھے شہر کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اس کو سور کہتے تھے اور اس حصے کو جو اس علاقے کو جو اس شہر پناہ کے بیچ میں واقع ہو اس کو سورت کہا جاتا تھا اس لیے سورہ کے معنی اس شہر کے بھی ہو سکتے ہیں جس کو چاروں طرف سے مضبوط دیوار نے گھیرا ہوا ہو اگر یہ معنی سورت کے لیے جائیں تو آیت کے وہ معنی بڑے برمحل ہوتے ہیں جس میں بستر یا ٹھکانا یا ڈارمیٹری کے معنی بنتے ہیں شہر میں بہت سی ڈارمیٹریز ہوتی ہیں گھر ہوتے ہیں گھر میں جو خاص اہتمام کی چیز ہوتی ہے وہ آدمی کی آرام گاہ ہوتی ہے خواب گاہ ہوتی ہے جہاں وہ سوتا ہے گویا ایک نسبت دونوں میں پائی جاتی ہے اس سے یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ایک شہر ایک مستقل بزاد یونٹ ہوتا ہے انسانوں کی رہائش اور مجموعے کا اسی طرح سے ایک صورت بھی ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے قرآن پاک کے پیغام اور رہنمائی کو مکمل طور پر فراہم کرنے کے لیے ہر صورت ایک مستقل بزاد مضمون ہے یہی وجہ ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے تفصیل سے کہ قرآن پاک نے جب چیلنج دیا کفار مکہ کو کفار مکہ کے ذریعے اور لوگوں کو تو پہلے کہا گیا کہ اس جیسا ایک کلام بنا کے لے آؤ اس جیسی کتاب لاؤ پھر کہا گیا اچھا اس جیسا کلام لاؤ پھر کہا گیا اچھا اس جیسی دس صورتیں لاؤ پھر اخیر میں کہا گیا اچھا اس جیسی ایک صورت لے آؤ گویا ایک صورت بھی اپنی جگہ ہے اور اسی طرح نمایاں مقام رکھتی ہے جیسے پورا قرآن پاک رکھتا ہے جہاں تک ترتیب تلاوت کا تعلق ہے جس ترتیب سے ہم آج قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور جس ترتیب سے لکھا جا رہا ہے رسول اللہ صاحب کے زمانے سے سید نا صدیق کے زمانے سے یہ ترتیب تو ترتیب رسولی یا ترتیب تلاوت کہلاتی ہے لیکن ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا وہ ترتیب بھی ایک ایک علمی اہمیت رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت یا صورت پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیت یا صورت بعد میں نازل ہوئی اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا حکم پہلے آنے والے حکم سے ملا کر پڑھا جاتا ہے قرآن پاک میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے لیکن تدریج کے اصول کے تحت بہت سے احکام ایک ایک کر کے نازل ہوئے ہیں پہلے ایک جنرل ہدایت دی گئی عمومی ہدایت دی گئی پھر اس میں مزید تخصیص کی گئی پھر مزید تخصیص کی گئی اور ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا تو پوری بات مکمل ہوگی بیک وقت پورا قانون لادا جاتا تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اس کو زندگی میں جاری اور ساری کرنا مشکل ہوتا تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قوانین دیے گئے تاکہ لوگ عمل کرتے جائیں اور لوگوں کے رگ و پے کا وہ حصہ بنتا جائے اس لیے جو احکام تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوئے یا عقائد کی تفصیلات تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی لوگوں کو پہلے دن سے متکلم تو نہیں بنانا مقصود تھا پہلے توحید کی بنیادی باتیں بتائی گئیں پھر مزید تفصیلات دی گئیں پھر مزید دی گئیں اور آخر میں توحید کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا وہ سارا بتا دیا گیا اس لیے ان سب کو ایک دوسرے سے ملا کے پڑھنا چاہیے اور اس میں بعض اوقات یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت یا صورت پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیت یا صورت بعد میں نازل ہوئی اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کئی حضرات نے اس کے بارے میں معلومات جمع کی فراہم کی اور لوگوں تک پہنچائیں دو صحابی اس میں سب سے نمایاں ہیں سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ نے مسعود نے ایک مرتبہ فرمایا اور وہ صحابی ہیں حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پڑھو تو ابن ام عبد کے قرآد پر پڑھو جس طرح وہ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا کرو حضرت عمر فاروق نے ان کو کوفہ بھیجا اور پورے عراق کی رہنمائی ان کے سپرد کی تو عراق کے لوگوں کو خط لکھا اور کہا کہ اے عراق کے لوگوں میں ایک بڑی قربانی کر رہا ہوں ایک ایسے آدمی کو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور میں اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے تمہارے فائدے کے لیے ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جو تمہیں قرآن پاک اور شریعت کی تعلیم دیں گے وہ عبداللہ نے مسعود ہے عبداللہ نے مسعود نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی صورت کہاں نازل ہوئی کب نازل ہوئی کس کے بارے میں نازل ہوئی کون سی آیت کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس کیفیت میں نازل ہوئی کن احکام کے ساتھ نازل ہوئی اور خدا کی قسم اگر میں یہ جانتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ ان باتوں کا جاننے والا ہے تو میں سفر کر کے جاتا اور اس سے سیکھتا اس درجے کے صحابی ہیں جنہوں نے یہ معلومات جمع کی دوسرے سیدنا علی نے بھی طالب ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس درجے کے انسان ہیں انہوں نے ایک مرتبہ کوفے میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں یا مہینوں میں فرمایا کہ اے اہل کوفہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس لیے کہ بہت جلدی وہ دور آنے والا ہے کہ پوچھنے والے ہوں گے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا سلونی اما شی تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس لیے ترتیب نزولی کی اہمیت علمی انداز کی ہے اور شریعت کے احکام کی تفصیلات کو بعض اوقات سمجھنے کے لیے ترتیب نزولی ضروری ہوتی ہے قرآن مجید کے نزول کی کل مدت بائیس سال دو مہینے بائیس دن ہے بائیس سال دو مہینے بائیس دن جس میں مکی دور بارہ سال پانچ مہینے تیرہ دن پر مشتمل ہے اور مدنی دور نو سال نو مہینے نو دن پر مشتمل ہے پہلی وہی جب نازل ہوئی اس کے بارے میں تو اکثر و بیشتر اتفاق رائے ہے کہ وہ اقراب اسم ربک الزی کی پانچ آیتیں تھیں پہلی پانچ آیات اقرا بسم ربک الزی خلق خلق الانسان من علق اقرا رب الاکرم الزی علم يعلم اس کے بارے میں تو عموماً کوئی دکا دکا کوئی کمزور روایت ہے ورنہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے متعدد صاحب کرام سے یہ مروی ہے صحیح بخاری کی وہی روایت جس کا میں نے ذکر کیا جو پہلے باب میں ہے اس میں بھی یہی بیان کیا گیا پہلی وہی جب نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب سے چالیس سال چھ مہینے پندرہ دن تھی چالیس سال چھ مہینے پندرہ دن اور شمسی حساب سے انتالیس سال تین مہینے سولہ دن تھی انتالیس سال تین مہینے سولہ دن اور بعض اہل علم نے حساب لگایا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ میرا میدان نہیں ہے لیکن جو فلکیات کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کے بتایا ہے کہ جس رات وہی مبارک نازل ہوئی اس کے بعد آنے والا دن پیر کا دن تھا اور صبح اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ دو ڈھائی بجے کا وقت ہوگا بظاہر اٹھائیس جولائی چھ سو دس عیسوی کی تاریخ تھی پیر کا دن شروع ہو چکا تھا جب یہ پانچ آیات حضور پر نازل ہوئی جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی جس کی کیفیات میں سے بعض کا ہم نے کل اندازہ کیا کہ وہ کیا تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اتنا زوردار کلام ہے اور اتنا غیر معمولی طبیعت مبارکہ پر اس کا اثر ہوتا ہے تو کہیں یہ بھول نہ جائیں جبریل امین تو سنا کے چلے جائیں گے یا وہی کا جو سلسلہ ہے وہ جب ختم ہوگا تو یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا تو رسول اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو جلدی جلدی تلاوت بھی شروع فرما دیا کرتے تھے جو طبیعت پر ایک دوہرا بوجھ ہوتا تھا ایک تو اصل اس تجربے کا بوجھ پھر یہ بات کہ دوبارہ اس کو دہرائیں تو دو مرتبہ اس کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ ایسا نہ کریں لا تحرک بھی لسان کا لاجل ابھی قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں اور زبان جلدی جلدی نہ ہلایا کریں ان جمع ہوا قرآن ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوا دینا بھی سما ان علیہ نہ بیانہ پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم بیان کر دینا بھی ایک اور جگہ فرمایا ولا من قبل يقضى اليك وحيه وہی مکمل ہونے سے سے پہلے جلدی تلاوت نہ شروع کر دیں پہلے سن لیں پھر ہمارے ذمے ہم اس کو یاد کرا دیں گے سب آپ مطمئن رہیں جہاں تک آخری وہی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صاحب کرام میں خاصا اختلاف پیدا ہوا اور اس اختلاف کی وجہ بھی ظاہر ہے واضح ہے کہ کیوں پیدا ہوا اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ آخری وہی اور قرآن پاک مکمل ہو گیا یہ کبھی نہیں بتایا جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دن اس لمحے لوگوں کو پتا چلا کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا اب لوگوں نے جب اس صدمے سے ذرا نمٹے اور باقی معاملات پر توجہ کی تو سوچا کہ آخری وہی کون سی تھی تو جس کو جو آخری وہی پہنچی تھی اس نے سمجھا کہ یہ آخری ہوگی اس واقعے سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً چھیاسی روز قبل غالباً چھیاسی روز قبل جب حضور حج کے موقع پر خطبہ حج الوداع ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی علی ام اکمل اکم واتمم تو علیکم نعمتی و ردی لکم الاسلام دینا حضور نے وہیں مجلس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے سامنے یہ تلاوت فرمائی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ سارے مدینہ منورہ کے نہیں تھے عرب کے مختلف شہروں سے آئے تھے انہوں نے آخری وہی جو حضور کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی اس لیے ان میں سے جب جس چیز کو اطلاع ملی حضور کے تشریف لے جانے کی تو انہوں نے بیان کیا کہ آخری وہی یہ تھی تو یہ بات بہت پھیل گئی کہ یہ آخری وہی ہے کچھ صحابہ کرام نے آخری وہی جو حضور سے سنی وہ اس کے علاوہ کوئی اور آیتیں تھیں لیکن جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے حضور کے چچزاد بھائی تھے اور حضور کے قریب ترین جو حضرات تھے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں صحابہ کرام میں لقب مشہور تھا ترجمان القرآن کا پہلے انسان جن کو ترجمان القرآن کا لقب ملا صحابہ میں وہ عبداللہ ابن عباس ہے حضرت عبداللہ عباس اور کئی اور حضرات یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آخری وہی جو نازل ہوئی وہ تھی و تقو یومن ترجاؤ نفی اللہ سمت و فاک النف سما کا سبتم اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر ہر نفس کو وہ پورا کا پورا سلا دے دیا جائے گا جو اس نے کیا تھا یہ وہی لکھنے کی سعادت حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل ہوئی اور یہ واقعہ تین ربیع الاول سن گیارہ ہجری کا ہے بارہ کو رسول اللہ تشریف لے گئے تین ربیع الاول کو یہ چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا نازل ہوا جو اس وقت سورہ بقرہ میں شامل ہے غالباً یہ وہ ایام ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں مبتلا تھے بستر مرگ پر تھے اس لیے کہ تقریباً دو ہفتے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بستر مرگ پر رہے ہیں درمیان میں آتے جاتے رہے اسماء سور کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ ایک چیز چھوٹی سی رہ گئی ہے صورتوں کے اسماء میں بعض جگہ حروف مقطعات استعمال ہوئے الفلام میم الفلام را اور اس طرح کے بہت سے الفاظ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑے مباحث کیے ہیں اس کی تفصیل بیان کی جائے تو یہ پورے بارہ خطبات حروف مقاطعات پر گفتگو میں خرچ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں جو صاحب کرام نے سمجھی اور صاحب کرام نے اس کا مفہوم متعین کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب میں اس زمانے میں یہ اسلوب مانوس اور معلوف تھا کہ لوگ اپنی گفتگو یا تقریر سے پہلے کچھ ایبریویشن استعمال کیا کرتے تھے اس لیے کہ اگر اس اسلوب سے جاہلیت کے لوگ مانوس نہ ہوتے تو اور اعتراض کے ساتھ وہ یہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ جو الفاظ آپ بولتے ہیں یہ بے معنی سے الفاظ ہیں اس کا کیا مفہوم ہے کوئی اس کو جادو قرار دیتا کوئی ٹوٹکا قرار دیتا کوئی کچھ قرار دیتا لیکن کسی نے کوئی ایسی چیز کفار مکہ نے بھی قرار نہیں دی اور یہ ساری مکی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں مدنی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات نہیں آئے اس لیے یہ اسلوب تو مانوس تھا اور کلام عرب میں اس کے اشارے ملتے ہیں ایک مشہور مفسر ہیں ان کا بھی تذکرہ ایک گفتگو میں ہوگا انشاءاللہ علامہ قرطبی جو چند بڑی تفسیریں ہیں اگر عربی زبان بلکہ پورے تفسیر ادب کی دس بہترین کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو اس میں ایک ان کی تفسیر بھی ہوگی یقیناً الجامع احکام القرآن قرطبی جو تیس جلدوں میں ہے تیس پاروں کی تیس جلدوں میں تفسیر مرتب کی ہے اس میں انہوں نے بہت سارے یعنی اقوال یا مثالیں جمع کی ہیں نظائر جمع کیے ہیں اسی اسلوب کے جو حروف مقطعات پایا جاتا ہے ایک شاعر کا انہوں نے شعر نقل کیا ہے جس کا ایک مصرع ہے قلت لہا قفی کہ میں نے اس سے کہا کھڑی ہو جا فقالت قاف اس نے کہا قاف یعنی کھڑی ہو گئی عقف میں کھڑی ہو جاتی ہوں وہ کا مخفف اس نے قاف استعمال کیا اسی طرح سے ایک اور شعر انہوں نے نقل کیا ہے جس کے آخر میں تا اور لا آتے ہیں فقلت تا فقالت لا لام استعمال کیا ہے وہاں تا استعمال کی ہے اور یہ دونوں ایک پورے مفہوم کو بیان کرتے ہیں ان مثالوں سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اسلوب عرب میں رائج تھا اور اسی اسلوب کی خاطر یہ الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے خاص طور پر اللہ اللہ عباس نے ترجمان القرآن نے اور بعد کے بہت سے مفسرین نے ان میں سے الگ الگ معنی بھی نکالنے کی کوشش کی ہے مثال کے طور پر حضرت اللہ ابن عباس کے صاحب کے ساتھی ہیں حضرت مجاہد بن جبر جو ان کے ساتھیوں میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے اور بظاہر انہوں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی ہوگی کہ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد یعنی اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ کلام محمد علیہ سات والسلام پر اتارا ایک اور صحابی سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ الف لام میم کے معنی ہیں ان اللہ عالم میں اللہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا نازل کرنا ہے یہ اس کا مخفف ہے اسی طرح سے بعض لوگوں نے کچھ اور بھی اس میں نقطے نکالے ہیں مثال کے طور پہ سورہ نون ہے نون و القلم و مائسترون نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں وزن نون و مغادبن مچھلی والا جب ناراض ہو کے چلا گیا یعنی حضرت یونس تو گویا نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں اور سورہ نون میں حضرت یونس کا ذکر ہے کوئی پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے حضرت یونس کا تذکرہ ہے تو گویا نون میں مچھلی کے واقعے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی اس طرح کے بعض نقطے مبصرین نے نکالے ہیں اور اس پر بڑی لمبی بحث ہوئی ہے اسی طرح سے اور بعض مثالیں ہیں جن میں بڑا نمایاں کام امام راضی کے یہاں بھی ملتا ہے اور آپ نے نام سنا ہوگا ہمارے بر صغیر کے تھے مولانا حمید الدین فراہی جن کی نامکمل تفسیر اور اس کے بہت سے اجزاء ملتے ہیں انہوں نے بھی اس موضوع پر کام کیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی صورتیں مکی اور مدنی دو حصوں میں تقسیم ہیں مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں چاہے جغرافیائی طور پہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں اگرچہ بعض صورتیں ہجرت کے سفر کے دوران ہوئیں جو نہ مکے میں نہ مدینے میں بعض اور سفروں کے درمیان ہوئیں کم از کم ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آسمانوں پر نازل ہوئی سفر معراج کے دوران جب حضور آسمانوں میں سفر فرما رہے تھے جب نازل ہوئی وس المن ارسل نام ان قبل کا من رسول نام اجال نام اندون الرحمانی یعبدون کہ آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کی اجازت دی گئی تھی گویا آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں سارے نبیوں سے ملاقات ہوگی پوچھ لیں اگر چاہیں تو یہ خطاب تو حضور کو ہے لیکن سنانا کفار مکہ کو ہے کہ سب پیغمبروں کا ایک ہی پیغام رہا ہے مکی صورتیں بنیادی مباحث سے بحث کرتی ہیں اصول اور قواعد بیان کرتی ہیں ان میں زور بیان اور فساد و بلاغت کا جو اعلی ترین اسلوب ہے اس میں دریا کی سروانی اور بادلوں کی سکڑک پائی جاتی ہے اس میں بنیادی مباحث ایمان اور اخلاق کے ہیں مدنی صورتیں جن کی تعداد اٹھائیس ہے جو کمیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں یعنی جو مدنی قرآن ہے وہ زیادہ ہے مکی قرآن کے مقابلے میں صورتوں کی تعداد مکی قرآن کی زیادہ ہے اس لیے کہ چھوٹی صورتیں ہیں مدنی قرآن کمیت میں زیادہ ہے اس لیے کہ لمبی صورتیں ہیں لیکن تعداد ان کی اٹھائیس ہے یہ عمارت سے مشابہ ہیں جیسے بنیاد پر عمارت بنائی جاتی ہے اس میں تفصیلات کا تذکرہ ہے ان میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ سمندر کا سا ٹھہراؤ اور گہرائی پائی جاتی ہے وہاں دریا کی سروانی ہے اس میں سمندر کا سا ٹھہراؤ ہے اس میں عمل صالح کی تفصیلات ہیں وہاں ایمان کا ذکر ہے یہاں عمل صالح کا ذکر ہے وہاں اخلاق کا ذکر ہے یہاں شریعت کا ذکر ہے گویا یہ چھ چھ بنیادی موضوعات ہیں مکی و مدنی صورتوں کے اکثر و بیشتر کوئی یہ کلی بات نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہی ہو بلکہ اکثر مکی صورتوں میں ایسا ہے اور اکثر مدنی صورتوں میں ایسا ہے قرآن مجید کی صورتیں ہیں ان کے مختلف نام ہیں لیکن ان کے الگ الگ گروپ بھی ہیں صورتوں کے جو پہلی سات صورتیں ہیں ان کو طوال کہا گیا ہے یعنی لمبی صورتیں سورہ بقرہ آل عمران نساء معدہ انعام آراف انفال اور براعت براعت انفال کا تتمہ ہے اس لیے اس کو سات لکھا ہے بعض لوگوں نے بعض نے آٹھ لکھا ہے یہ طوال کہلاتی ہیں اسبر طوال یعنی سات لمبی صورتیں اس کے بعد مئین کا درجہ آتا ہے مئین یعنی لفظی معنی تو ہنڈریڈس یعنی مین کا ترجمہ اردو میں مشکل ہے سو تو میا اور سو کی جمع اردو میں نہیں ہوتی اس لیے مین وہ صورتیں ہیں جن میں سو سے زائد آیات پائی جاتی اس کے بعد مسانی کا درجہ ہے جن میں سو سے کم آیات پائی جاتی ان کے موضوعات بھی الگ الگ ہیں مسانی میں وہ مضامین ہیں کہ جو دوبارہ بار بار کر کے دہرائے گئے ہیں اس لیے ان کو مسانی کہا گیا اس کے بعد مفصل صورتیں کہلاتی ہیں جو حجرات سے لے کر اور قرآن پاک کے اخیر تک ہیں مفصل میں پھر تین قسمیں ہیں طوال مفصل اوسات مفصل اور قصار مفصل یعنی مفصل میں جو طویل ہیں وہ جو درمیانی ہیں وہ اور جو چھوٹی ہیں وہ امام احمد جو مشہور محدث ہیں اور مشہور فقی بھی ہیں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ سات طویل صورتیں دی گئی ہیں اسب و طوال آپ دونوں کے مندرجات پر غور کریں تو طوال کے مضامین اور تورات کے مضامین میں بڑی مشابہتیں پائی جاتی ہیں اکثر و بیشتر شریعت کے احکام قانون کے احکام طوال میں آئے تورات میں بھی قانون کے احکام آئے ہیں اس کے بعد کے مقابلے مجھے زبور دی گئی کے مقابلے مجھے زبور دی گئی زبور کے مقابلے مجھے مئین دی گئی جس طرح سے زبور میں منا جاتے ہیں مئین میں منا جاتے بڑی تعداد میں ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق روایت کے مضامین اور اور اس طرح کی آیات ہیں کہ جن سے مناجات کا کام لیا جا سکتا ہے اللہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انجیل کی جگہ مجھے مسانی دی گئی انجیل میں اخلاقی ہدایات بہت زیادہ ہیں انسانوں کو اندر سے موٹیویٹ کرنے کے مضامین ہیں یہ مضامین مسانی میں بھی پائے جاتے ہیں وہ فدل تو بالمفصل اور مفصل صورتیں میرے لیے بطور فضیلت کے اضافی طور پر دی گئیں یہ ایک اور مفہوم ہے اس کا جو کل مہیمن کی ہم بات کر رہے تھے صورتوں کی تعداد تو سب جانتے ہیں ایک سو چالیس ایک سو چودہ ہیں آیات کا جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف اندازے ہیں چھ ہزار ایک سو سولہ یا چھ ہزار چھ سو سولہ اور ایک تعداد ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ یہ مختلف قرا کے اس اختلاف کی وجہ سے ہے کہ آیت کہاں ختم ہوتی ہے قرآن پاک کے الفاظ بھی لوگوں نے گن لیے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک جگہ لکھا ہے چھیاسی ہزار چار سو تیس اور ایک دوسرے نے لکھا ہے ستتر ہزار ایک سو ستتر ہزار نو سو چونتیس اس میں جو اختلاف ہے یہ اس لیے نہیں خدا نخواستہ قرآن پاک کے الفاظ میں کہیں بیشی ہے بلکہ اس لیے کہ بعض اوقات کچھ حروف لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے کچھ پڑھنے میں آتے ہیں لکھنے میں نہیں آتے اب گننے والے نے بعض اوقات اس حرف کو چھوڑ دیا جو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے بعض نے دونوں کو گن لیا تو اس اعتبار سے فرق ہو جائے گا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سین لکھا جاتا ہے ویسے آپ لکھیں گے تو بے الف سین لکھیں گے تو یہاں الف شمار کیا جائے کہ نہ کیا جائے اور رحمان الرحیم کا الف شمار ہو کہ نہ ہو وہ تو میم جا کے راہ میں مل گئی تو اس وجہ سے تھوڑا سا اختلاف حروف کی تعداد میں ہوا ہے یا الفاظ کی تعداد میں اختلاف اس طرح کا ہو سکتا ہے یہ بات کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے اس کا تعین تو صرف صاحب کرام کے بیان کرنے سے ہو سکتا ہے ایک صحابی بیان کریں کہ فلاں سورت مکے میں نازل ہوئی یا فلاں مدینے میں تو معلوم ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات مضامین سے معلوم ہو جاتا ہے سورت کی اندرونی گواہی سے کہ یہ کب نازل ہوئی مثال کے طور پر سورہ انفال جس میں جنگ کا ذکر ہے مال غنیمت کا ذکر ہے جنگ کی تقسیم کا ذکر ہے ظاہر ہے یہ مکے میں نازل نہیں ہو سکتی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے یا مثال کے طور پر سورہ توبہ جس میں غزل تبو کا ذکر ہے کہ جب نکل کے جا رہے تھے تو منافقین نے کیا رویہ برتا کس طرح سے رویہ اختیار کیا یہ غزوہ بدر کے موقع پہ نازل نہیں ہو سکتی اس طرح کے شواہد سے بھی بعض صورتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن ان شواہد کے علاوہ اور صحابہ کرام کی روایت کے علاوہ کچھ پہچان مفسرین نے مقرر کی ہے جو قرآن کے مزاج شناس ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ آیتیں یا صورتیں مکی ہیں جن میں یہ پہچان یا علامتیں پائی جاتی ہیں جن صورتوں میں کلّا کا لفظ استعمال ہوا ہے کلّا ان انسان لگا یہ صورت مکی ہے کللہ والی صورت مکی ہے جن صورتوں میں سجدہ آیا ہے وہ اکثر و بیشتر مکی ہے ایک مدنی ہے لیکن اس کے بارے میں امام حنیفہ کا کہنا ہے کہ وہ سجدہ سجدہ نہیں ہے وہ سورہ حج کا سجدہ ہے جو ستر میں پارے کے اخیر میں آتا ہے وہ امام شافی کے نزدیک ہے امام بہنیفا کے نزدیک نہیں ہے اس لیے امام بہنیفا کے نزدیک تو یہ سو فیصد اصول ہے کہ وہ صورت مکی ہوگی جس میں سجدہ ہوگا امام شافی کے نزدیک وہ اکثر صورتیں مکی ہوں گی جس میں سجدہ ہوگا ایک کے علاوہ جن صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ ساری مکی ہیں جن صورتوں کا آغاز سوائے ایک کے جن صورتوں کا آغاز یا ناس سے ہوا ہے وہ اکثر مکی ہیں جن صورتوں میں انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اکثر مکی ہیں جن صورتوں میں ابلیس اور آدم کا واقعہ بیان ہوا ہے خلق آدم کا ابلیس کے جنت میں بہکانے کا وہاں سے نکالے جانے کا وہ مکی صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان میں جہاد کے احکام ہیں ان میں فقہی تفصیلی ہدایات ہیں ان کا آغاز یا ان میں تذکرہ یا الزینہ کا ہوتا ہے یا الزینہ امنو سے ہوتا ہے یا جن میں منافقین کا تذکرہ ہو یہ چند علامات ہیں جن سے مکی اور مدنی صورتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اللہ نے یہ کتاب اتاری جس میں بہت سی آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مزید کجی کا شکار ہوتے ہیں متشابہات سے مراد واضح طور پر مختصر طور پر وہ آیات ہیں کہ جن میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی تشبیہیں اختیار کی ہیں جو انسانوں کی فہم سے قریب ہوں مثال کے طور پر روز قیامت کے مناظر انسان نہیں سمجھ سکتا نبوت کی تفصیلات انسان نہیں سمجھ سکتا جنت اور دوزخ میں کیا ہوگا انسان اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی انسان نہیں سمجھ سکتا لیکن ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض خاص انداز یا اسلوب اختیار فرمائے جو انسانوں کے فہم سے قریب تر ہے آپ ایک بہت چھوٹے بچے کو سمجھائیں کوئی ایسی چیز جو اسے نہیں دیکھی ایک گاؤں کا بچہ ہو جو چورستان کے دیہات میں کہیں رہتا ہو وہ پوچھے آپ سے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے تو آپ سے کیا کہیں کیا ہوتا ہے کمپیوٹر آپ کہیں گے بیٹا ایک صندوق ہوتا ہے اس میں طرح طرح کی مشینیں لگی ہوتی ہیں اس سے بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھے گا وہ یہ جو آدمی کبھی کوئی اور چیز اس نہ دیکھی ہو تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے وہ اسلوب اپنائیں گی جو اس کے فہم کے قریب تر ہو تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ جو غیبیات ہیں یا جو حقائق کائنات ہیں جو انسان کی موجودہ دنیاوی زندگی میں اس کی بصیرت یا اس کے حواس کی حدود اور سکت سے باہر ہیں اس میں جو اسلوب اللہ نے اختیار فرمایا وہ آیات متشابہات کہلاتی ہے تو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ وہاں نماز کا بھی حکم ہے وہاں روزے کا بھی حکم ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی جب روز قیامت انسان پلسرات میں گزرے گا تو کیسے گزرے گا بتاؤ کیسے گزرے گا بھائی پلسرات میں تو گزرو گے لیکن تم نے یہاں اس کے لیے تیاری کیا کی ہے انہیں اس سے بحث نہیں انہیں اس سے بحث کہ پلسرات کی شکل کیا ہوگی وہ بڑا پل ہوگا اس میں سیمنٹ کا بنا ہوگا یا کہیں کا بنا ہوگا لسان العرب جو مشہور لغت ہے عربی زبان کو اس میں لکھا ہے المتشابہات کی تعریف میں ہی الآیات التی ذکرت نزلت فی ذکر القیامہ والبعث جو قیامت اور حشر و نشر کے بارے میں جو آیات بیان ہوئی ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں ایک آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیوں اختیار کی گئی اس وقت جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری زبانیں برابر ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ساری زبانوں کا خالق ہے انسانوں کا خالق ہے تو ان کی زبانوں کا بھی خالق ہے اس وقت بڑی بڑی زبانیں ترقی یافتہ موجود تھیں گریک موجود تھی سریانی عبرانی موجود تھی ہمارے ہندوستان میں اس جگہ جہاں بیٹھے پراکرت موجود تھی اس زبانوں میں قرآن پاک کیوں نازل نہیں ہوا عربی زبان میں کیوں نازل ہوا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس پر تھوڑا غور کریں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل کیا جانے والا تھا وہ چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہونا تھا اور بہت سے نئے مضامین قرآن پاک کے ذریعے انسانوں کو بتائے جانے تھے نئے احکام اور نئے تصورات دیے جانے تھے اس لیے قرآن مجید کے لیے ایسی زبان کو اختیار کیا گیا جو ایک طرف تو اتنی ترقی یافتہ ہو کہ قرآن پاک جیسی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تحمل کر سکے اعلیٰ ترین مطالب کو اپنے اندر سمو سکے اور انہیں اگلے آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے یعنی which may become vehicle of the divine guidance vehicle ہونا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اور زبانیں ایسی ترقی یافتہ ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہیں ہر زبان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے انگریزی کا ایک مزاج ہے فرانسیسی کا مزاج ہے ہندی اور سنسکرت کا ایک مزاج ہے اور یہ مزاج جو ہے اس قوم کے سابقہ مذہبی تصورات خیالات عقائد عقائد باطلا عقائد فاسدہ ان سب کے نتیجے میں زبان کا مزاج بنتا ہے انگریزی زبان کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ چاہیں کہ کسی سے کوئی ایک گھنٹہ بات کریں لیکن کوئی کمٹمنٹ کچھ نہ کریں آپ ڈپلومیٹک انداز میں اس طرح کی بات کریں کہ کوئی کچھ نہ سمجھے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ مثبت بات کہہ رہی ہیں منفی کہہ رہی ہیں تائید کر رہی ہیں دشمنی کر رہی ہیں کیا کہ کچھ نہ سمجھے کوئی لیکن آپ بات کریں تو انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں یہ بات نہیں ہو سکتی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اس وقت بش کے ساتھ ہیں کہ صدام کے ساتھ ہیں اردو میں جواب دیں تو آپ کہیں گے ہاں یا نہیں ایک بات کہنی پڑے گی انگریزی میں آپ ایک گھنٹہ بولیں اور کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں یہ اس کا مزاج کا خاصا ہے زبان کا تو ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے تو نزول قرآن کے لیے ایسی زبان اختیار کی جانی تھی جو ایک طرف ترقی یافتہ ہو لیکن دوسری طرف اس پہ کسی غیر اسلامی نظریے کی چھاپ نہ ہو باقی تمام ترقی یافتہ زبانوں پر غیر اسلامی نظریات کی چھاپ تھی یہ زبان ترقی یافتہ بھی تھی ایسی ترقی یافتہ کہ آج تک کوئی زبان اس درجے کو نہیں پہنچ سکی اور اس پہ کسی غیر اسلامی نظریے کی یا غیر قرآنی یا پری قرآن نظریے کی چھاپ نہیں تھی اس لیے اس کو ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اہم ہے وہ یہ کہ لسانیات کی تاریخ میں یہ زبان اپنی نوعیت کی منفرد زبان ہے اس نوعیت کی کوئی اور زبان لسانیات کی تاریخ میں انسانوں نے دریافت نہیں کی وہ انفراد یہ ہے وہ انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ ہر زبان تین سو چار سو سال کے بعد بدل جاتی پانچ سو سال کے بعد تو مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتی آپ سب نے انگریزی پڑھی ہوگی اسکولوں میں کالجوں میں جب میں نے بی اے کا امتحان دیا تو میرے بی اے کی کتاب میں چوسر کی لمبی نظمیں ہوتی تھی تو چوسر کی نظم بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا اس کا سر پیر سمجھ میں نہیں آتا تھا نہ وہ لفظ ڈکشنری میں ملتا تھا نہ وہ گرامر کا کوئی اس پہ پرنسپل لگتا تھا نہ پتا چلتا تھا کہ یہ کیا ہے نہ اسپیلنگ وہ تھی جو آج ہے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے لیکن کہتے تھے کہ انگریزی ہے چونکہ انگریزی کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے مان لیا کہ انگریزی ہے ورنہ اسے انگریزی ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور آج اگر چاسر دنیا میں آ جائے تو انگلستان میں کیمبرج اور آکسفورڈ میں بھی جا کے پوچھے کہ میرا گھر کہاں ہے تو کوئی اسے گھر بتانے والا نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ زبان ختم ہو گئی مٹ گئی یہ تو انگریزی کا حال ہے جو آج کی ترقی یافتہ ترین زبانوں میں کہلاتی ہے یہی حال اردو کا ہے آج سے تین سو سال پہلے جو لوگ اردو بولتے تھے وہ یہ اردو نہیں تھی اور تین سو سال کے بعد جو اردو بولی جائے گی وہ یہ نہیں ہوگی جو جو ہم آج بول رہے ہیں لیکن عربی زبان کا واحد استثنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے تین سو سال پہلے سے جو زبان بولی جا رہی ہے وہ وہی زبان ہے جو آج بھی بولی جاتی ہے اور آپ میں سے سو نے وہ زبان پڑھی ہے اور آپ نے سمجھی ہے میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں کئی مرتبہ میں نے لوگوں سے کہا اپنی گفتگو میں بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی کہ اگر آج جناب عبد مناف ابن کسع رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے دادا کے دادا جناب عبد المطلیب کے دادا آج تشریف لے آئیں دنیا میں تو روئے زمین پہ جہاں ان کا جی چاہے وہ چلے جائیں انہیں ان کی زبان بولنے والے اور سمجھنے والے مل جائیں گے حتیٰ کہ ماسکو اور واشنگٹن میں مل جائیں گے وہ زبان بولنے والے جو جناب کس بولتے تھے اپنے زمانے میں لیکن اگر چاسر آ جائے جو ان کے تقریباً بارہ سو سال بعد کا ہے چاسر آ جائے تو اس کو انگلستان میں بھی کوئی رستہ بتانے والا نہیں ملے گا جیسے کہ وہ زبان مٹ گئی یہ واحد زبان ہے لسانیات کی تاریخ میں جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ولادت سے تین سو سال پہلے تیار کر کے رکھ دی گئی تھی کہ اب اس میں قرآن نازل ہوگا اس میں پیغمبر آخر الزما بھیجے جائیں گے جو اس زبان کو بولیں گے اس وقت سے لے کر اس زبان کی گرامر اس کی ووکیبلری اس کی ڈکشنری اس کے قواعد اس کی ضرب المسال اس کی ہر چیز اس کا محاورہ اس کا اسلوب آج تک اسی طرح چلی آ رہی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور دنیا کی ہر لائبریری میں دو چار کتابیں آپ کو عربی کی ضرور مل جائیں گی انہیں اٹھا کے دیکھ لیں معلوم ہو جائے گا یہ خصوصیت عربی زبان کی ہے جو کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہے اسی کی طرف اشارہ قرآن پاک میں کیا گیا کہ انا انزل نہ قرآن عربی یا ہم نے اس کتاب کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ تم سمجھو یہ ہمارے لیے ہے عرب والے تو سمجھ رہے تھے اس زمانے میں تو یونانی میں ہوتا جب بھی سمجھتے اور عبرانی میں ہوتا جب بھی سمجھتے لیکن اگر عبرانی میں قرآن نازل کیا جاتا تو آج ہم لوگ نہ سمجھتے لیکن وہ عبرانی مٹ گئی جیسے بقیہ کتابیں مٹ گئی قرآن بھی مٹ جاتا قرآن پاک ایک ایسی زبان میں اتارا گیا جو رہتی زبان ہے زندہ زبان ہے اور پچھلے کم از کم سترہ سو سال سے ساڑھے سولہ سو سال سے زندہ زبان چلی آ رہی آج سے کوئی تین چار سال پہلے ایک عرب محقق نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے عرب شاعری کے قدیم ترین نمونوں کو جمع کیا ہے ان میں جو قدیم ترین نمونہ انہوں نے جمع کیا ہے وہ دو سو چالیس عیسوی کا ہے دو سو چالیس عیسوی کا رسول اللہ صاحب کی ولادت پانچ سو ستر عیسوی کی ہے وہ دو سو چالیس عیسوی کا نمونہ ہے پانچ چھ شہر ہیں اس کا پہلا ایک شہر ہے مجھے پورے تو یاد نہیں کہ ازل جوزا اردفت سوریا زنن تو بےآ لفاط زنونا اس میں زن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زن غالب اور جوزا اور سریا یہ تو اخباروں میں آٹھویں دن آپ دیکھیں جو سیاروں کی تفصیل چھپتی ہے اس میں جوزا اور سیاروں کا ذکر ہوتا سوریا کا ذکر ہوتا ہے یعنی خود اردو میں آج بھی یہ الفاظ مروج ہیں عربی تو عربی یہ حضور سے کی پیدائش سے کوئی ساڑھے تین سو چار سو سال پہلے کے اشعار ہیں قرآن پاک کے بارے میں آخری چیز یہ کہ اس کا ترجمہ کن زمانوں میں ہوا ہے ڈاکٹر احمد اللہ صاحب مرحوم نے اس پہ پوری زندگی تحقیق کی تھی اور ایک کتاب لکھی تھی القرآن فیق السان یہ عربی انگریزی فرانسیسی اور اردو میں دستیاب ہے القرآن فیک السان اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کل دو سو پانچ زبانوں میں قرآن پاک کے جزوی یا کلی ترجمے موجود ہیں دو سو پانچ زبانوں میں اسی طرح سے ایک ہمارے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن ہیں ڈاکٹر اکمر الدین احسان اوغلو ترکی میں رہتے ہیں وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک بیبلوگرافی قرآن پاک کے تراجم کی شائع کی ہے اس میں انہوں نے تقریباً دو سو دس یا دو سو پندرہ تراجم کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان کو جو تراجم دستیاب ہوئی ان کی تعداد دو سو سے کم تھی تذکرہ انہوں نے سنا لیکن جو موجود ہیں جو انہوں نے دیکھے وہ دو سو سے کم تھے ڈاکٹر صاحب نے جو دیکھے احمد اللہ صاحب نے ان کی تعداد دو سو پانچ ہے دو سو پانچ زبانوں میں اردو میں تین سو سے زائد تراجم موجود ہیں انگریزی میں ایک سو پچاس سے زائد ہیں فارسی اور ترکی میں سو سے زائد ہیں فرانسیسی میں اٹھاون جرمن میں پچپن لاطینی میں ترپن اور بقیہ زبانوں میں درجنوں کے حساب سے موجود ہیں کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں ترجمے نامکمل ہیں کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں ترجمے مکمل ہیں لیکن یہ تعداد ہمارے لیے بڑی خوشکن ہے دو سو پانچ کی تعداد بہت ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بائبل کے اٹھارہ سو زبانوں میں ترجمے موجود ہیں اس لیے یہ مسلمانوں کو بھی یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دو ترتیبیں اکثر و بیشتر ہوتی ہے اس عمارت میں بھی ہے ایک تو ہسٹوریکلی یعنی تاریخی ترتیب کے اعتبار سے پہلے کیا ہوا تو پہلے بنیاد رکھی گئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے عمارت کی چھت ڈالی گئی ہو پھر دیوار کھڑی کی گئی ہو پھر بنیاد رکھی گئی ہو بنیاد پہلے ہوتی ہے پھر دیواریں ہوتی ہیں چھت ہوتی ہے پھر بقیہ تفصیلات ہوتی ہیں تو قرآن مجید میں بھی پہلے بنیاد رکھی گئی عقائد کی اخلاق کی کردار کی اس پر احکام اور شریعت کی دیواریں کھڑی کی گئیں اور بقیہ ہدایات اور آداب سے اس کی کی تکمیل کی گئی تو واقعات کے اعتبار سے جو ترتیب یہ ہے لیکن جب عمارت بن جاتی ہے جب عمارت وجود میں آ جاتی ہے تو پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے دیواریں اور چھت ہوتی ہے بنیادیں بعد میں نظر آتی ہیں تقریباً یہی کیفیت قرآن مجید کی ہے کہ آغاز میں ابتدا ہوئی بنیادوں سے جب عمارت بن گئی تو جو چیز سامنے پہلے آتی ہے وہ اس کی تفصیل اور احکام ہے جن کو دیواروں سے اور چھت سے تشبیح دے سکتے ہیں ایک تو بڑی حکمت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے دوسری بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو مخاطبین کفار اور مشکین تھے لیکن جب قرآن مجید کی ترتیب مکمل ہو گئی تو مخاطبین مسلمان ہیں اولین مخاطب ہم اور آپ ہیں جن کے کے عمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے فوری ضرورت کی ہیں وہ شریعت کے احکام ہیں تاکہ اس پر عمل درآمد کریں لیکن بقیہ چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے مطالعے میں آتی رہیں گی بنیاد کو بھی ہم جسے پانی لگا کے مضبوط کرتے ہیں سیمنٹ کی عمارت کو وہ بھی ہم کرتے رہیں گے لیکن جو ہمارے لیے امیجیٹ ریلیونس کی چیز ہے اب وہ تفصیلات ہیں اور شریعت کے احکام ہیں اس کے علاوہ بھی اور حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں لیکن ان دو سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس انداز کی حکمتیں ترتیب نزولی کے بارے میں علامہ سیوتی کی جو مشہور کتاب ہے الاتقان فی علم القرآن اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کتنا مستند ہے لیکن اصل کتاب عربی میں ہے اگر آپ عربی جانتی ہوں تو بڑی آسان ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے جس میں انہوں نے ترتیب نزولی کے حساب سے آیات کی نشاندہی اور صورتوں کی نشاندہی کی ہے لیکن اردو میں مولانا مودود صاحب کی تفسیر تفیم القرآن میں تقریباً ہر صورت کے شروع میں انہوں نے ایک تمہید دی ہے جس میں اس کا زمانۂ نظور متعین کرنے کی کوشش کی ہے اس میں جو روایات آئی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے صورت کے اندرونی مضامین کی داخلی شہادت کا بھی ذکر ہے اس سے بھی آپ فہرست بنائیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتوں کی ترتیب کیا ہے کیونکہ مقطعات بھی مشابہات کی ایک قسم ہے عام لوگوں نے اس کو متشابہات میں ہی داخل کیا ہے لیکن یہ اس وقت متشابہات میں نہیں سمجھے گئے اگر یہ متشابہات میں سمجھے جاتے یا ان کے بارے میں کوئی الجھن ہوتی کفار عرب کو یا مشرقین کو تو وہ سوال کرتے اعتراض کرتے لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا یہ بڑی اہم بات ہے اس کا معنی یہ کہ اس وقت یہ اسلوب مروج تھا عرب کے بعض علاقوں میں مروج ہوگا لیکن بعض علاقوں میں نہیں تھا اس لیے چونکہ قریش میں یا مکہ میں یہ اسلوب رائج نہیں تھا اس لیے میں متروک ہو گیا لیکن قرآن پاک کا خطاب چونکہ سب کے لیے تھا تو مختلف عرب قبائل میں جو لغت کے نمایاں پہلو تھے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں بعض ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جو قریش کی زبان میں نہیں بولے جاتے تھے لیکن دوسرے قبائل کی زبان میں بولے جاتے تھے مثال کے طور پر ابسا وطب اللہ ہے وفاقیتاً و ابن اب جب یہ آیت ناظرین تو حضرت عمر فاروق کو ابن کے مفہوم پتا نہیں تھا اس لیے کہ قریش میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا کسی اور قبیلے کی زبان میں انہوں نے کسی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ فلاں قبیلے کی زبان میں جانور کے چارے کو کہتے ہیں یعنی تمہارے لیے پھل پیدا کیے جانور کے لئے چارہ پیدا کیا اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں کہ جس علاقے کے صحابہ کرام میں وہ زبان نہیں بولی جاتی تھی ان صحابہ کرام نے دوسروں سے پوچھا داوانہ